ان کے خلاف جو فتنوں کی منحوس فضا قائم ہو رہی ہے اور کافی حد تک پھیل گئی ہے اپنے منحوس اثرات سے کافی علاقے کو کافی لوگوں کو اس نے متاثر کر لیا ہے جو لالچی لوگ تھے ہم بحمد اللہ تعالی ہے تو ان فتنوں کے رد میں مسلسل مصروف ہیں ہم حقیقت میں کامیابی حاصل کر چکے ہیں اب صرف تین فتنے رہ گئے ایک فتنہ ہے کہ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ ہوگا تمام صحابہ سے بڑے بہادر ہیں تمام امت میں بڑے بہادر ہیں ایک فتنہ یہ ہے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ یقیناً بہادر ہیں اور صحابہ میں اپنے درجے کے بعد والوں کے لیے بڑے بہادر ہیں لیکن امت رسول میں سب سے بڑا بہادر صدیق اکبر کل میں نے اس موضوع کو ضلع مظفر گڑھ قصبہ گجرات میں لگایا ہے لیکن اس میں یہ کمی رہ گئی کہ وہ موضوع ہے سریکی اور پنجابی میں ملا ہوا تو دوسرے لوگ نہیں سمجھ پائیں گے انشاءاللہ العزیز یہ موضوع پھر دوبارہ بیان ہوگا آپ کے لاہور ریونڈ کے قریب ہے پانڈو کی پانڈو کی میں بیان ہوگا وہ موضوع انشاءاللہ شاء یا پنجابی میں یا اردو میں وہ موضوع سننے کے قابل ہے جو کل بیان کیا ہے یقین کرنا کوئی آنکھ نہیں تھی کوئی آنکھ ایسی نہیں تھی جس میں آنسو نہ آئے خود ہمارے چھوٹے حضرت صاحب بھی رو رہے تھے تو یہ بہت بڑا فتنہ ہے صحابہ اور اہل احبیت کے خلاف یہ بہت بڑی سازش ہے کہ مولا علی کو سب سے بڑا بہادر کہہ کر اس کی آڑ میں صحابہ اور اہل بیت جنہوں نے صدیق اکبر کو خلیفہ منتخب کیا ان کو در حقیقت مجرم ٹھہرانے کی سازش ہے کہ جب سب سے بڑے بہادر مولا علی تھے امت میں تو خلیفے کا سب سے بڑا بہادر ہونا تو بہت بڑا وصف ہے تو پھر تو علی حقدار بنتے ہیں علی حقدار بنتے ہیں تو صحابہ اور اہل بیت سب نے مل کر اتفاق سے جو صدیق اکبر کو خلیفہ بنایا تو وہ تو سارے مجرم ٹھہریں گے یہ انشاءاللہ شاء اللہ آپ وہاں پر سنیں گے پانڈو کی میں سنیں گے دوسرا بہت بڑا فتنہ ہے کہ مولا علی امت رسول میں سب سے بڑے عالم ہیں یہ بھی وہی خرابی اگر سب سے بڑے عالم ہیں تو بڑا عالم جو ہے وہی حقدار ہوتا ہے خلیفہ بنانے کا تو پھر بھی صحابہ اور اہل بیت مجرم بنتے ہیں کہ انہوں نے بڑے عالم کو چھوڑ کر چھوٹے عالم کو خلیفہ بنا دیا اس فتنے کی سر کو بھی آج ہوگی اسی محفل میں تیسرا فتنہ ہے ایمان ابی طالب کا اور حضرت معاویہ کو بے گناہ بے خطا کہنا یہ صحیح ہے یا نہیں فتنہ یہ ہے کہ یہ غلط ہے بارہ اور گیارہ ربیع الاول کی درمیانی رات یہاں جو انشاءاللہ مرکز فرید آباد میں جلسہ ہوگا اس میں مسئلہ ایمان ابی طالب اور مسئلہ بے گناہ بے خطا حضرت معاویہ اس پر بحث کروں گا جب ادھر ادھر سے کوئی ایسی آواز اٹھتی ہے تو اس کے خلاف بولنے والے صحیح آ جاتے ہیں جب ہم بیان کریں گے جب بولنے والا کوئی آئے گا پھر دیکھ لیں گے میرے دوستو کیا موضوع ہے تفردات مولا علی اب ذرا یہ لفظ عربی ہے آسان کر دیتا ہوں آپ کے لیے پہلے دعویٰ ہمارا یہ ہے موضوع نام بتا رہا ہے آپ کو امت مصطفیٰ میں سب سے زیادہ علم والے صدیق اکبر ہیں یہ موضوع ہے کیا موضوع ہے امت میں سب سے زیادہ علم والے کون ہیں صدیق اکبر ہیں رضی اللہ تعالی لیکن حقیقت میں یعنی میرا موضوع یہ ہے لیکن اس کا عنوان یہ رکھا ہے تفردات مولا علی تفرد کا معنی ہوتا ہے عربی لفظ ہے اس کا معنی ہوتا ہے اکیلا ہونا کیا ہونا ہم نے چند مسائل ایسے پیش کرنے ہیں صحیح روایتوں سے جن میں یہ ثابت ہو کہ یہ مسائل وہ ہیں کہ مولا علی ان مسائل میں اکیلے رہ گئے نہ ان کے ان مسائل میں اتفاق کیا صحابہ نے نہ کیا اہل بہتر سب نے ان کا مسائل یہ چھوڑ دیے اس کو بولیں گے ہم تفرد حقیقی حقیقت واقع تن تمام امت نے ان کے وہ مسئلے چھوڑ دیے اور پسند نہ کیے خود ان کی اولاد نے بھی پسند نہ کیے کچھ مسائل ایسے بیان کریں گے کہ جن میں تفرد اضافی ہوگا اضافی کا مطلب یہ ہے کہ کسی نہ کسی امام نے جماعت نے مذہب نے ان کا وہ مسئلہ ضرور چھوڑا ہے جن میں سے زیادہ رکھیں گے تمہارے حنفی مذہب کو سامنے کہ مولا علی کا مذہب تو یہ تھا لیکن حنفی مذہب نے وہ مذہب چھوڑ دیا مولا علی کی بات چھوڑ دی اب خود خود سمجھدار ہو کہ جب مولا علی کے مسائل امت چھوڑے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ان مسائل میں مولا علی کو اجتہادی خطا پر سمجھا اگر وہ سمجھتے کہ مولا علی کا یہ مسئلہ ٹھیک ہے تو امت ضرور لیتی ساری امت کے خلاف ہو گئی گھر والے بھی خلاف ہو گئے چار امام فقہ کے خلاف ہو گئے ابو حنیفہ امام مالک امام شافعی امام احمد بخاری مسلم تمام محدثین مخالف ہو گئے چھوڑ گئے بات کو تو لازمن بات ہے ان کا یہ چھوڑنا اس بات کی دلیل ہوگا کہ ان کے نزدیک یہ خطا اشتہادی تھی چھوڑ گئے تو جب خطا اشتہادی سمجھ کر وہ سارے چھوڑ رہے ہیں تو پھر مولا علی تمام سے بڑے عالم تو نہ بن سکے صحابہ سے کیوں صدیق و عمر ایسے ہیں کہ ان سے کوئی مسئلہ ایسا نہیں جن جس مسئلے کو ساری امت نے چھوڑا ہو خدا کے بندے یہ اندھی عقیدت نے بہت نقصان پہنچایا آخر خود سوچو کہ مولا علی اس اندھی عقیدت والے کا کیا حشر کرنا چاہتے ہیں کہ فرمایا جو ابو بکر عمر سے مجھے افضل بتائے گا میں اس کو اسی کوڑے ماروں گا کتنے کوڑے ماروں گا معلوم ہو اندھی عقیدت کی اجازت نہیں جو شخص مولا علی سے عذاب لینا چاہتا ہے وہ مولا علی کی مولا علی کی جو خدا کے ہاں حد بندی ہے درجہ ہے اس سے ان کو بڑھا لے جب بڑھائے گا تو مولا علی سے ہی عذاب پائے گا خدا سے رحمت کب ملے گی جب مولا علی عذاب میں ڈالیں سمجھ نہیں آ رہی بات سب سے پہلا مسئلہ جس میں مولا علی اکیلے رہ گئے اور ان کے اس مسئلے میں امت تو امت رہی امت تو امت رہی خدا بیت نے ساتھ نہ دیا سب سے پہلا مسئلہ اور اس سے یہ سمجھاتا چلوں آپ کو آپ کا بنیادی ذہن صاف رہے یہ شریعت ہے شریعت چلنے شریعت پر چلنے میں امام لوگ فضیلت نہیں دیکھتے امام لوگ اجتہاد کو دیکھتے ہیں ان کا اجتہاد جس نتیجے پہ پہنچا چاہے وہ چھوٹے کے پاس بات ملے چاہے بڑے کے پاس ملے وہ اس کے پیچھے چلتے ہیں خالی فضیلت یہاں نہیں دیکھی جاتی علم دیکھا جاتا ہے اگر علم فضیلت والے کے مطابق ساتھ دے تو اگلے کی بات مانتے ہیں ورنہ نہیں مانتے میرے بھائیو پہلا مسئلہ عجیب بات توجہ ذرا یہ چیز میں اختصار کے ساتھ کہیں نہ کہیں بیان کر چکا ہوں لیکن تفصیل اور وضاحت کے ساتھ آج بیان کر رہا ہوں تفصیل اور وضاحت کے ساتھ آج بیان کر رہا ہوں سب سے پہلے حدیث رسول سناتا ہوں جو بخاری شریف میں ہے اور یہ مسئلہ ایسا سنا رہا ہوں میری سمجھ اور مطالعے کے مطابق خود شیعہ حضرات نے بھی مولا علی کے مذہب کو چھوڑ دیا ہے باقی امت نے تو چھوڑا خود شیعہ مذہب شیعہ مذہب نے بھی یہ امام مولا علی کا مسئلہ چھوڑ دیا حدیث رسول ہے بخاری شریف کتاب الجہاد باب اللہ یعذب بعذاب اللہ اللہ تعالی جو عذاب بندوں کو دے گا اس طرح کا عذاب دنیا میں کوئی کسی کو نہ دے وہ ہے آگ کا عذاب آگ میں جلانا یہ خدا کا کام ہے وہ اپنے بندوں کو جس کو چاہے گا عذاب میں جلائے گا آگ میں جلائے گا لیکن امت کے لیے اور یہاں کے انسانوں کے لیے کسی کو اجازت نہیں آگ میں جلانے کی حدیث سناتا ہوں ابو حرر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں باسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی باسن فقال ام وجد تم فلان و فلان فخرما بنڈارا امیں حضور نے ایک جنگ پر بھیجا دستے میں فوجی دستے میں حضور نے فرمایا فلاں فلاں شخص تمہیں مل جائے تو اس کو آگ کے ساتھ جلا دینا کچھ وقفے کے بعد کچھ دیر کے بعد حضور نے فرمایا جب ہم نکلنے لگے حضور نے فرمایا انی امر تو کم انتخر فلانن و فلانن النار لا يعذب بها إلا الله فإن وجدتموهما فاقتلوهما حضور نے فرمایا میں نے تمہیں کچھ دیر پہلے کہا تھا فلاں فلاں مل جائیں تو ان کو آگ میں جلا دینا لیکن یہ اللہ تعالی کا حق ہے آگ میں جلانا یہ عذاب کسی کو نہ دینا لہذا وہ مل جائیں تو ان کو قتل کر دینا آگ میں نہ جلانا یہ ایک حدیث ہے بخاری شریف کی حدیث کا نمبر ہے تیس سولہ دوسری حدیث عن اکرما ان علی رضی اللہ تعالی حرق قوما فبلغ ابن عباس فقال لو كنت أنا لم أحرقهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعذبوا بعذاب الله ولا قتلتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه حضرت ابن عباس کو یہ خبر پہنچی کہ مولا علی نے کچھ بندوں کو آگ لگا دی اس کی وضاحت آگ لگانے کی شیعہ کتب میں بھی ہے اور ہماری کتابوں میں بھی ہے کہ مولا علی نے زنادتا کو کفار کو کچھ لوگ تھے جو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے لیکن ہے بےمان مرتد تھے مولا علی کو پتا چلا یہ عبداللہ بن سبا کی نسل تھی اس کے لوگ تھے مولا علی کو علم ہوا کہ یہ لوگ اندر سے اسلام کے دشمن بن کر رہتے ہیں اور بظاہر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں مولا علی نے ان کو پکڑوایا عراق میں کوفہ میں پکڑوایا پکڑوا کر کھڈا کھود کر سب کو ڈال کر اوپر آگ جلا دی آگ میں سب کو مولا علی نے قتل کر دیا یہ شیعہ سنیوں کے پاس سب کے پاس اتفاقی روایت ہے اتفاقی مسئلہ ہے کہ مولا علی نے زنادکا کا جو خدا ان کو کہتے تھے مولا علی کو خدا کہتے تھے مسلمان بھی اپنے آپ کو کہتے تھے اور مولا علی کو اندر سے خدا کہتے تھے ان کو جلایا مولا علی نے جب جلایا تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر ہوئی یہ بھی اہل بیت میں سے ہیں حضور کے چاچا پاک کے بیٹے ہیں بنو عباس ہیں تو یہ جو چاچا پاک کے بیٹے تھے حضرت عبداللہ ابن عباس اور مولا علی کے خاص ساتھیوں میں ہیں یہ انہوں نے فرمایا جب وہ خبر پہنچی کہ مولا علی نے کچھ لوگوں کو آگ میں جلا دیا تو آپ نے فرمایا جس طرح بخاری میں ہے لوکن تو انا لم لمبے اگر علی کی جگہ پر میں ہوتا تو میں جلاتا نا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا عذاب کسی کو نہ دینا یہ تو اللہ والا عذاب ہے حضور نے منع فرمایا اب بات سمجھ تو ابن عباس نے فرمایا اگر علی کی جگہ پر میں ہوتا تو جلاتا نہ قتل کرتا آگے مولا علی حضرت ابن عباس نے حدیث پاک پیش فرمائی جس طرح کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا مم بدل ادین اہو فخلو جو اپنا دین بدلے اس کو قتل کر دو حضور نے یہ نہیں فرمایا ان کو جلا دو تو فرمایا میں ہوتا تو میں قتل کرتا حضور کے فرمان پر میں عمل کرتا اب مسلمان بھائی ہو یہ آگ کے ساتھ جلانے کا عذاب دینا زندہ لوگوں کو مولا علی نے یہ کام کیا جب کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور ابن عباس فرما رہے ہیں میں ہوتا تو حضور کے فرمان پر عمل کرتا میں علی والا کام نہ کرتا انہوں نے کیوں جلایا آگ کے ساتھ میں نہ کرتا یہ کام اور یہ بات عجیب بات یہ ہے کہ حضرت نے ابن عباس کی یہ بات مولا علی کو پہنچی تو ابو داؤ احمد مسند احمد ابو داؤ شریف نسائی شریف اور سند سے آیا ہے فبالا غزال کا علی فقالا وہی حبن وہی حبن عباس یہ بھی صحیح سند ہے حافظ فتح الباری میں حافظ آس فتح الباری شرح بخاری میں یہ لکھ رہے ہیں فرمایا مولا علی کو جب حضرت ابن عباس کا یہ انکار پہنچا کہ میں نے جو جلایا ہے انہوں نے اس کو ٹھیک نہیں سمجھا تو مولا علی نے فرمایا وہی حب نے عباس وہ ابن عباس یا ابن عباس وہ یہاں زیادہ تر کلمہ تحسین ہے اور کبھی افسوس کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے اب بات سمجھنا بھائی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی ان ہو کی خبر پہنچی تو مولا علی نے جو لفظ بولے آپ کو سنا دیے اب بات سمجھنا دو ہی باتیں ہیں مولا علی کا کو مولا علی کو یہ حدیث جس کو ابو حرا اور ابن عباس روایت کر رہے ہیں پہنچی تھی یا نہیں پہنچی تھی دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں اگر نہ پہنچی تو علم کم ہو گیا بات سمجھو دیگر صحابہ سے علم کم ہو گیا ابن عباس کو اس کا علم ہے ابو ارب کو اس کا علم ہے تو اس مسئلے میں تو علم ان کا بڑھ گیا جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانے عالیشان کی خبر تھی مولا علی کو نہ ہوئی تو مولا علی کا علم اس مسئلے میں ان سے کم ہو گیا اور یہی ہمارا دعویٰ ہے اگر سب سے بڑے عالم ہوتے تو پھر اس مسالہ میں ان کا علم دوسروں کے برابر تو ہوتا اور اگر دوسری صورت کہ اگر مولا علی کو علم تھا اس حدیث رسول کا تو پھر حدیث رسول کے خلاف مولا علی کیوں چلے پاک رسول نے تو فرما دیا منع کر دیا لیکن مولا علی اس کے خلاف چل رہے ہیں پھر امت کا مولا علی کے اس مسالے کو چھوڑ جانا کسی امام کا یہ مذہب نہیں ہے تو کوئی مجرم ہو تو اس کو آگ کے جا جلایا جائے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میری اور مطالعے اور علم کے مطابق شیوں کے پاس بھی یہ مسئلہ نہیں ہے وہ بھی کہتے ہیں نہیں جلانا چاہیے تو ساری امت نے یہ مسئلہ چھوڑ دیا مولا علی والا مسئلہ نہ اپنایا ان کا چھوڑ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ مولا علی کو یہ روایت نہ پہنچی اگر حدیث یہ پہنچی ہوتی تو پھر امت کا یکسر سب کا سب یعنی ہر ایک کا مولا علی کے اس مسلک کو چھوڑ جانا یہ مشکل لگتا ہے یہ اسی صورت میں کہیں گے کہ مولا علی کو یہ حدیث نہ پہنچی ویسے بھی اتنا صاف جب فرمان رسول ہو اس کی مخالفت اور مولا علی کریں لہذا کہنا پڑے گا کہ یہ روایت ان کو پہنچی نہیں لم جب لوگ ہو یہ پہنچی نہیں بہرحال کچھ بھی ہو یہ تو ثابت ہو گیا کہ مولا علی کو سب سے بڑا عالم سمجھنا حضور کے صحابہ میں یہ وہ غلو ہے جو حقیقت کے خلاف ہے یعنی حق سے بڑھنا ہے اور حق کے خلاف ہے جو ثابت ہے جو حقیقت ہے اس کے خلاف ہے پہلا مسئلہ بتا دیا اس کا خلاصہ کیا نکلا مجرم کو زندید کو مرتاد کو اپنا دین بدلنے والے کو آگ کے ساتھ جلا لینا جلا دینا یہ مذہب تھا مولا علی کا امت ساری نے اس مذہب کو چھوڑ دیا تو مولا علی متفرد یعنی اکیلے رہ گئے اس مسئلہ میں ان کا اکیلا رہ جانا اور امت کا اس کو چھوڑ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ بڑے عالم مولا علی اگر ہوتے تو اس طرح نہ ہوتا یعنی تمام صحابہ سے بڑے علم والے ہوتے تو اس طرح ہاں ایک بات میرے ذہن میں لگ رہی ہے کہ جب وہ حضرت ابن عباس کی خبر پہنچی مولا علی کو تو انہوں نے فرمایا وہی ابن عباس ہے ابن عباس اگر یہ تحسین کا کلمہ شمار یہاں کیا جائے کہ ابن عباس کو بہت اچھا قرار دے رہے ہیں تو پھر مطلب ہوگا کہ مولا علی نے فوراً حضرت ابن عباس کی یہ بات سننے کے بعد وہ اپنا مسئلہ چھوڑ دیا اس وجہ سے وہ تعریف کر رہے ہیں ابن عباس کی کہ یار کمال کر دی تم نے کیا بات کر دی میرے پاس تو اس بات کا علم نہیں تھا لیکن تو نے مجھے خبردار کر دیا تو میں نے فوراً چھوڑ دیا وہی حب نے عباس ان کے لفظ سے اگر وہ کلمہ تحسین بنایا جائے تو مولا علی کا رجوع ثابت کر ہوتا ہے لہذا ماننا پڑے گا کہ کسی نہ کسی مرحلے میں مولا علی سے بڑے علم رکھنے والے موجود تھے اور مولا علی کو بھی اپنا مسئلہ چھوڑ کر ان کی طرف جانا پڑتا تھا سمجھ آ گئی ایک مسئلہ پورا ہو دوسرا مسئلہ جو حدیث رسول کے خلاف ہوا اور ساری امت چھوڑ گئی مولا علی اکیلے رہ گئے حوالے سنو بخاری شریف ہماری بات تو لوہے توڑ ہوتی ہے نا یہ ممبروں پر جو الو ناچ رہے ہوتے ہیں جاہل کے بچے ان ان جیسا کام یہاں نہیں ہوتا ان بڑوں کی بات تلاش کرو گے تو نہ آسمان میں ملے گی نہ زمین میں ملے گی کسی شیطان کے پاس ملے گی اور ہماری بات تلاش کرو گے یا قرآن میں ملے گی یا صحیح حدیث میں ملے گی اب بخاری شریف ترمزی شریف سیاح ایک مسئلہ ہے فکر عورت حاملہ ہو کیا ہو سمجھ رہے ہو نا حملہ ہاں؟ انگلش والے کیا بوکتے ہیں ایک بندہ بولے پریگنٹ ہماری زبان میں حاملہ حاملہ عورت خامند فوت ہو گیا تو آپ کو معلوم ہے خامن فوت ہو جائے تو عورت پر عدت ہوتی ہے چار مہینے دس دن اور اگر حاملہ ہو اور اگر خامن فوت ہو جائے تو پھر اس کی عدت ہوتی ہے بچے کی پیدائش وہ چاہے اگلے دن ہو جائے وہ چار مہینے دس دن تھی اگر حاملہ نہ ہو کتنے تھی چار مہینے دس دن اور اگر حاملہ ہو تو اس کو کہتے ہیں ہماری زبان میں وضع حمل اسلامی زبان میں اس کو کیا کہتے ہیں وضع حمل جب بچہ باہر آئے گا انگلش والے کیا پھونگتے ہیں ڈلیوری ہاں؟ اچھا بچہ جب پیدا ہوگا اسلام کہتا ہے اب اس عورت کی عدت پوری ہو گئی چاہے ایک دن پہلے خامن فوت ہوا اور دوسرے دن بچہ پیدا ہو گیا عورت کی عدت ختم ہو گئی اٹھے اور نکاح کر لے اگر حاملہ نہیں تو چار مہینے دس دن انتظار کرنا پڑے گا جس کو عدت کہا جاتا ہے اس کی عدت وہ ہے اس کی عدت کی یہ مسئلہ سمجھ آیا نہیں ہے اپنے دین کو سمجھتے رہو ہاں تمام امت کا مذہب یہ ہے کہ ایسی عورت جس کو توجہ جس کا خامن فوت ہو گیا کیا ہوا توجہ میرے بھائیو اب ساری امت کا یہ مذہب ہے کہ عورت حاملہ تھی خامن فوت ہو گیا تو بچہ جب پیدا ہوگا عدت ختم ہو یہ ساری امت نے یہ مذہب منایا تمام صحابہ نے تمام اہل بیت نے مولا علی کی اولاد نے سب نے یہی مذہب بنایا کہ بچہ پیدا ہوگا تو اب بات سمجھ عدت پوری ہوگی چاہے صبح ہو جائے مولا علی کا کیا مذہب تھا مولا علی کا یہ مذہب تھا اس کو کہتے ہیں کبھی کہتے ہیں آخر الاجلین اور کبھی کہتے ہیں اب عید دو لفظ چلتے ہیں ہمارے فقہا محدثین کے پاس کہ دو عبدتیں ہیں ان میں سے جو بڑی ہوگی لمبی ہوگی ان میں سے جو بڑی اور لمبی ہوگی وہ عدت ہوگی یہ مولا علی کا مذہب ہے اب بات کو سمجھنا فوت ہو جائے خامن عورت کیا ہو بولو حاملہ اب اگر حمل صبح ہی باہر آ جاتا ہے بات سمجھو کیا کہہ رہا ہوں حمل صبح باہر آ جاتا ہے تو حمل باہر آنے کی یعنی حمل بچے پیدا ہونے کی مدت تو تھوڑی ہو گئی وہ تو ایک دن رہا ہو گیا دوسرے دن بچہ پیدا ہو گیا لیکن جو خاون فوت ہو جائے تو شرح نے رکھی تھی چار مہینے دس دن اب چار مہینے دس دن وفات کے دیکھیں تو اس عورت پر پڑتے ہیں وز حمل کو دیکھیں تو کل ہو گئی تو مولا علی اس کے قائل ہیں کہ یہ دو عدتیں جو ہیں ان میں سے جو لمبی ہو وہ اس کو بیٹھنا پڑے گی پورا کرنا پڑے گی لہذا اگر حمل اگلے دن ہی ہو گیا باہر آ گیا بچہ پیدا ہو گیا تو مولا علی فرماتے ہیں اب کیونکہ جو یہ عزت ہے وز حمل والی بچہ پیدا ہونے والی اس کا وقت تھوڑا ہے اور فوت ہونے والی اور فوت ہونے والا خامن جو ہے اس کی وقت مدت وقت زیادہ ہے چار مہینے دس دن لہذا مولا علی فرماتے ہیں چاہے بچہ پیدا ہو چاہے نہ ہو یعنی ان چار مہینے دس دن میں ہر صورت میں اس کو اب چار مہینے دس دن پورے کرنے پڑیں گے کیوں اب آدلا جائیں دو مدتوں میں سے جو لمبی ہے وہ کرے گی یہ مذہب کس کا ہے مولا علی مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں ہے بھائی عورت کو اسلام یہ کہتا ہے کہ وہ عورتیں جن کا خامن فوت ہو جائے چار مہینے دس دن ان کو انتظار کرنی پڑے گی اگلے خامند کے ساتھ نکاح کے لیے اور اگر حاملہ ہو عورت پیٹ میں بچہ ہو تو جس وقت بچہ پیدا ہوگا عدت ختم ہو جائے گی یہ دو مسئلے ہو گئے سامنے تمہارے اب ساری امت نے مذہب یہ لیا کہ ادھر یہ نہیں دیکھنا کہ لمبی ان میں سے کون سی ہے نہیں بچہ جو ہی پیدا ہوگا ختم جب خامد مر گیا بچہ پیٹ میں تھا بچہ جو ہی پیدا ہوگا عدت ختم مولا علی فرماتے ہیں نہیں دو عدتیں ہیں ان میں سے لمبی دیکھنی پڑے گی وہ عزت اس کی بنے گی اب اگر سمجھدار ہو اگر بچہ پیدا ہو گیا جلدی چار مہینے دس دن سے پہلے پہلے تو چار مہینے دس دن والی لمبی بنے گی تو مولا علی فرماتے ہیں وہ بیٹھنی پڑے گی وہ عدت اس کی ہوگی اتنا دیر انتظار کرنا پڑے گا اور اگر یہ چار مہینے دس دن والی پہلے ختم ہو گئی اور بچہ لمبا ہو گیا کیونکہ بچہ تو نو نو مہینے پیٹ میں رہتا کہ نہیں رہتا تو فوت ہونے والی جو مدت تھی چار مہینے دس دن وہ ختم ہو گئے اور بچہ سمجھو پانچویں چھٹے ساتویں نویں آٹھویں نویں مہینے میں جا پیدا ہوا تو اب مولا علی فرماتے ہیں کیونکہ لمبی بچہ پیدا ہونے والی ہے اب یہی کرنا پڑے گا اس کو ہمارے دین میں کہا جاتا ہے اب عاد الجلین آخر الجلین مولویوں کو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے دین میں رکھنا ہاں یہ بہت بڑی کتابوں کے مسائل ہیں جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں ہاں بڑے بڑے مفتیوں سے پوچھو کہ بدھو بن کر بیٹھ رہے ہیں جو ہم آپ کو اندازہ لگائیں کہ جن باتوں کا مفتیوں کو خبر نہ ہو علم نہ ہو وہاں وہ ان مسائل آپ تھوڑی دیر کے لیے ناچیر کے پاس آنے سے معلوم کر لیتے ہیں اب بات سمجھنا حدیثوں میں مولا علی کا مذہب سمجھ آ گیا امت کا سمجھ آ گیا اب حدیث کیا کہتی ہے ایک صحابی رسول تھے جلیل القدر صحابی تھے مشتحد صحابی تھے ابو سنابل بن یہ نام بھی لینا بہت مشکل ہے ابو سنابل کیا سنابل لفظ آپ نے سنا ہوگا سنابل سین کے ساتھ سنابل سمبولا کی جمع ہے سمبولا سٹے کو کہتے ہیں سٹا جانتے ہو کنک کا سٹا ہو گیا سنابل سنبولا کی جمع ہے ابو سنابل سٹوں والا یہ لفظ ترجمہ بنتا ہے لیکن ان کے بیٹے کا نام سنابل تھا تو جس کی وجہ سے ابو سنابل بن گیا سنابل کا باپ پھر ان ابو سنابل کے باپ کا نام ہے بے کاف کاف ابو سنابل بن با یہ بہت بڑے اور مستحد ہیں بخاری سیاستہ میں آتا ہے ایک بی بی پاک تھی آ کون تھی سین بے یہ عین ہے سبئی ان کے خامن فوت ہو گئے یہ حاملہ تھی کیا کہہ رہا ہوں بی بی حاملہ تھی سبیا بی ان کے خامن فوت ہو گئے حضرت ابو سنابل بن باقت کسی طرح تشریف لائے بی عزت میں بیٹھ رہی تھی ابو سنابل بن باقت نے آ کر پوچھا کتنے دن ہوئے اس پچیس بتائے کیا بتائے بیس پچیس دن ہو گئے اتنے میں بچہ پیدا ہو گیا تھا تو ابو سنابل نے فرمایا وہ مولا علی کے مذہب کی طرح تجھے بچہ جنم دینے تک انتظار کرنا پڑے گا سفر اللہ چار مہینے دس دن وفات کی جو وہ پوری کرنی پڑے گی ابھی تو عدت میں آئے اگرچہ بچہ بھی پیدا ہو گیا کیونکہ لمبی وہ بن رہی ہے وہ مولا علی کے مذہب کتنا یہ بی اٹھی فوراً چادر مبارک لی بار رسالت میں تشریف لے گئی عرض کی یا رسول اللہ یہ معاملہ میرے ساتھ آیا میرے خامن فوت ہو گئے پندرہ بیس دن میں بچہ پیدا ہو گیا ابو سنابل بن باٹک مجھے کہتے ہیں چار مہینے دس دن بیٹھنا پڑے گا آپ کو آپ لفظ بولے کہ تھا ابو سنابل ابو سنابل نے غلط کہا ہے تیری عزت پوری ہوگی نکاح کر لے اب بات سمجھنا یہ بخاری میں بھی ہے ترمزی شریف سے گیارہ ترانوے سے ہی حدیث سنا رہا ہوں کتاب الطلاق سے عن ابي سنابل بن بعكك قال وضعت سبعة بعد وفاة زوجها بثلاثة وعشرين يوما أو خمسة وعشرين يوما فلما تعلق تشبقت للنكاح تشبفت للنكاح فون کر علیہ فضوکر ذالک علی صلی اللہ علیہ وسلم فقال انتفال فقد حل اجلوہا فتح الباری میں جتنی روایات جمع کی گئی ہیں اس مسئلے پر اس میں کاذب ابو سنابل کے لفظ موجود ہیں کہ ابو سنابل نے غلط کہا حضور نے فرمایا اس کی عدت پوری ہوگی تیری عدت پوری ہوگی جانے کا کر لے اب بات سمجھنا ہے ابو سنابل کو حضور فرما رہے ہیں کازاب یہاں پر جاہل بندہ ترجمہ کرے گا ابو سنابل نے جھوٹ بولا وہ جھوٹ کیسے بولا وہ تو مشتحد ہیں اپنے اشتہاد علم کے مطابق بات کر رہے ہیں تو جھوٹ کیسے بن گیا علم والے حضرات جانتے ہیں کہ کازابا کا ایک معنی عربی زبان میں اخفا ہوتا ہے کیا اگلے کو غلطی لگی کیا ترجمہ ہے یہاں جھوٹ والا ترجمہ نہیں کرنا کیا تھا ابو سنابل کا مطلب ہے ابو سنابل سے غلطی ہو گئی اس کی عزت پوری ہو گئی وز عمل سے جا نکاح کر لے تو اب بات سمجھنا حضور غلط فرما حضور فرما رہے ہیں غلط ہو گیا اس سے ابو سنابل سے مسئلہ غلط ہو گیا توجہ نہیں فرما رہے امت نے حدیث رسول کو لیا مولا علی کے مذہب کو نہیں لیا اللہ اکبر مولا علی کا مذہب ہے اب عد الجل وہ ابو سنابل بابن باقت جو کہہ رہے تھے مولا علی کا یہی مذہب قرار دیا جاتا ہے لیکن سب کے سب نے حدیث رسول کو لیا مولا علی کے اس مذہب کو چھوڑ دیا اب تم بتاؤ دو ہی باتیں ہیں مولا علی کو اس حدیث کا علم ہوا یا نہیں اگر نہیں ہوا تو پھر مولا علی کا علم کم ہو گیا اور پھر امت ساری نے چھوڑ دیا اگر مولا علی کا علم خطا نہیں اس مسئلے میں خطا اجتہادی ان کی نہیں وہ بالکل صحیح تھا تو پھر تو ساری امت جس نے ان کے مذہب کو چھوڑا یہ غلط ہو گئے تو دو ہی باتیں ہیں یا کہو مولا علی کا مسئلہ اس میں خطا تازی ہے یا کہو ساری امت غلط ہے اور حضور نے تو پہلے فرما دیا میری امت گمراہی پر متفق نہیں ہو سکتی تو ماننا پڑے گا کہ مولا علی کا یہ تفرد ہے اس میں اکیلے رہ گئے ان کا ساتھ کسی نے نہ دیا خود اہل بیت نے نہ دیا جتنے اس زمانے میں سید بیٹھے ہیں وہ بھی یہ مسئلہ نہیں مانتے بتاؤ کیا کرو گے وہ ساری اہل بیت نے یہ مسئلہ جوڑ دیا حالانکہ مولا علی کا وہ مذہب ہے تو بھائی معلوم ہوا یہ کہنا کہ صحابہ میں سب سے بڑے عالم مولا علی ہیں غلط ہے غلط ہے غلط ہے ان سے بڑے صدیق و عمر ہیں تمہارا ماحول جو ہے نا رفظ کی ہوا نے خراب کیا ہوا ہے کتنے مسئلے ہو گئے بولو دو مسئلے تیسرا مسئلہ وہ بھی سیاح میں سیاح میں بخاری سے شروع ہوتا ہے بخاری سے توجہ ذرا اس کو کہتے ہیں مسئلہ اختیار یا مسئلہ خیار کیا بولتے ہیں اس کو ادھر دیکھو مرد نے عورت سے یا اپنی عورتوں یعنی گھر والیوں سے کہا تمہیں اختیار ہے میرے پاس رہنا چاہتی ہو یا مجھے چھوڑ کر جانا چاہتی ہو تمہیں اختیار ہے اس کو کہتے ہیں مسئلہ اختیار اختیار کا مسئلہ اس میں امت ساری یہ کہتی ہے اللہ اکبر سمجھ نہیں آ رہی ساری امت یہ کہتی ہے کہ مسئلہ اختیار میں عورتوں کو اختیار دے دیا چن لو مجھے چننا ہے یا اپنے پیکوں کو چننا ہے چن لو عورتوں نے اگر اپنے خامن کو چن لیا تو طلاق نہیں ہوگی بالکل نہیں ہوگی مولا علی فرماتے ہیں طلاق ہو جائے گی حالانکہ دنیا جانتی ہے کہ آپ علیہ سلا تو تسلیم نے اپنے گھر والے بیویوں پاپوں سے جب بعض سے سنا کہ وہ دنیا کا مال چاہتی ہیں کچھ گھر میں تو حضور نے سب کو جمع کر کے قرآن کا حکم آیا محبوب ان کو فرما دو تعالین آؤ میں تمہیں اختیار دیتا ہوں جانا چاہتی ہو تو چلے جاؤ محمد کے گھر میں دنیا نہیں آ سکتی جانا چاہتی ہو تو جاؤ رہنا چاہتی ہو تو رہو رہنا ہے تو اسی فقر میں رہنا پڑے گا اسی درویشی میں رہنا پڑے گا دنیا چاہتے ہو تو چلے جاؤ اللہ کے محبوب نے جب یہ اعلان فرمایا اپنے ازواج متحرات تو تمام ازواج متحرات نے بل اتفاق یہ کہا کہ حضور ہم آپ کے گھر میں رہنا چاہتی ہیں ہمیں دنیا نہیں چاہیے جب مولا علی کی وہ بات اما عائشہ کو سنائے گی کہ وہ تو ایسا کہتے ہیں کہ ایک طلاق ہو جاتی ہے انہوں نے فرمایا ہمیں تو حضور نے ایسا فرمایا تھا اور ہم نے حضور کو پسند کیا تو ہماری تو کوئی طلاق نہ واقع ہوگی اب یہ اتفاق ہو گیا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایسا کر رہے ہیں اور پھر بیویوں پاکوں کو طلاق نہیں ہو رہی تو معلوم ہوا طلاق واقع ہونا یہ مسئلہ نہیں ہے شریعت کا اب مولا علی اکیلے رہ گئے متفرد ہو گئے یہ تفرد ہو گیا تنہا رہ گئے ان کے ساتھ کوئی بھی نہ ہوا اور مسئلہ امت کا کیا بن گیا جو رسول اکرم کے ازواج متحرات کے ساتھ معاملہ طے ہوا اور حضور نے جو خود کیا کہ وہ طلاق نہیں ہوئی تھی امت ساری نے اہل بیت نے صحابہ نے سب نے مولا علی کا یہ مسئلہ چھوڑ دیا اور امت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مسئلہ پکڑ لیا اب یہاں کہو مولا علی کا اشتہاد ایسا ہے کیونکہ یہ کہنا کہ ان کو یہ خبر نہیں ہوئی ممکن نہیں کیونکہ حضور کے گھر کا مسئلہ ہے سر عام صاحب بیویوں ان کے پاس ہوا تو کسی نے بھی نہیں بتایا مولا علی کو مشکل لگتا ہے لہذا کہنا پڑے گا مولا علی کا کوئی اپنا اشتہاد مبارک تھا وہ اس پر پہنچا لیکن امت نے اس اشتہاد کا قبول کرنا گوارا نہیں کیا انہوں نے ان حدیث و روایات کو دیکھا جن میں آتا ہے کہ ایسے طلاق واقع نہیں ہوتی تو معلوم ہوا مولا علی کا یہ تفرد ہو گیا ساری امت چھوڑ گئی مولا علی اس مسئلے میں اکیلے رہ گئے تو کس منہ سے کہو گے کہ امت میں سب سے بڑے عالم مولا علی ہیں ہمارے علماء کا یہ طریقہ رہا ہے جب خبیص لوگ بد مذہب لوگ گستاخ لوگ پاکوں کے بارے میں کسی کی آڑ میں کسی بزرگ کی آڑ میں دوسرے پاکوں کے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں نا تو جو میں طریقہ اختیار کر کے بیٹھا ہوں پھر وہ یہی طریقہ اختیار کرتے ہیں بظاہر وہ بے ادبی لگتی ہے لیکن وہ بے ادبی نہیں ہوتی در حقیقت وہ ان گستاخوں کی سرکو بھی ہو رہی ہوتی ہے وہ گستاخانو چتر رہا ہوں کہ بغیر تو کی کرو گے لہذا بزرگوں کے مسائل میں بغیر تو نہ تم زبان کھولو اور نہ ہم زبان کھولنے پہ مجبور ہوں وہ گستاخ شمار ہوں گے اور ہماری اگرچہ یہ بے ادبی ہے لیکن یہ بے ادبی ادب کے ساتھ ہی ادب سے اوپر شمار ہوگی کیوں اس کا مقصد دنیا سے گستاخی کو ختم کرنا ہے رافضیوں کے مقابلے ایک ہمارا امام ہے دنیا پوری میں ان کا نام ہے جدھر جاؤ گے مدارس میں شیوں سب کے پاس محقق جلال الدین دبانی ترسیات میں ان کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے الحجج جل خوشیوں کے رد میں انہوں نے شروع میں اس کے لکھا ہے کہ میں اہل بیگ مولا علی سب سے توقع رکھتا ہوں اور پیشگی معذرت کرتا ہوں حضور گستاخوں کے مقابلے میں زبان کھولنے لگا ہوں تو ضرور کوئی جناب کی بے ادبی ہو جائے گی لہذا معاف پہلے کر دیں اور ہمیں آپ کے آپ کے وسعت ظرفی اور علم اور حق پرستی پر اعتماد ہے کہ آپ لوگ ہماری اس بے ادبی کو معاف فرما دیں گے اس پر ہمیں گرفت نہیں فرمائیں گے گرفت ان لوگوں پر کریں گے جو آپ کے ساتھیوں پر گستاخیوں کی زبان کھولتے ہیں اللہ سمجھ آ گئی اللہ اکبر کتنے مسئلے ہو گئے چوتھا حقیقت تو یہ ہے کہ یہ موضوع اتنا لمبا ہے کہ تقریباً اس کو تین گھنٹے چاہیے کم سے کم تین گھنٹے اور حق یہ ہے کہ اگر چشتی بیان کر رہا ہو نا تو سامنے بد مذہب بیٹھے ہوں مفتی بیٹھے ہوں دنیا کے پروفیسر جن کو پورا ناز ہے وہ بیٹھے ہوں پھر بیان کرے اور وہ بچارے ایسے سر ہلاتے رہیں جیسے کسی کتے کے سر میں کیڑے پڑے ہوتے چارا نہ رہے اللہ اکبر چوتھا مسئلہ اس کو کہتے ہیں مسالت المفوضہ یا مسلت المفوضہ مفوضہ بعد کے ساتھ مفوضہ مفوضہ دو طرح پڑھ سکتے ہو اور اولا کہا ہے فتح عورت نے اپنے ولی سے اپنے بڑے سے اپنے سرپرست سے کہا یا خود ہی نکاح کیا بغیر مہر کے اس کو کہا بغیر مہر کے میرا نکاح کر دو یا خود نکاح کیا اور کہا میں نے بغیر مہر کے تیرے ساتھ نکاح کیا اس کو بولتے ہیں مفق یا یہ ایسی عورت کی اس کا شرح میں حکم کیا ہے توجہ اس کے ساتھ کی عورتیں حسن و جمال میں قوم برادری میں دیانتداری میں مالداری میں اس کے ساتھ کی عورتیں ان کی جتنا ماہر رکھی جاتی ہے اس کو بولتے ہیں ماہر مسلی ماہر مثلی اس کی مثل جیسوں کی باہر تو مہارے مسلی اس کی رکھی جائے گی میرے خیال میں مولا علی قائل ہیں کہ کوئی مار نہیں یا میرے ذہن بول رہا ہے یا کوئی مار نہیں یا زیادہ رکھنی پڑے گی مستحذ نہیں ہے لیکن یہ بات ضرور ہے کہ جو امت کا مسئلہ ہے وہ ماہر مسلی کا ہے مولا علی کا یہ مسئلہ نہیں ہے یہ مسئلہ کوفے کے بہت بڑے عالم اور صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی جن کی طرف تمہاری حنفی فقہ منسوب ہوتی ہے تم حنفی فقہ رکھنے والے ہو تو اس کا اصل ماخذ مناتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود کے یہاں سے چلی ہے ان سے چلی ہے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود بہت بڑے عالم تھے اللہ اکبر قد مبارک چھوٹا تھا کئی بار آپ کو سنا چکا ہوں اتنا قد مبارک چھوٹا تھا کہ بیٹھا آدمی ان کے قد کے برابر ہوتا تھا آدمی بیٹھے ہوئے ہیں آپ نا تو جتنا آپ کے بیٹھے ہوتے ہوئے آپ کی طوالت ہے یہ لمبائی ہے اتنا ان کا قد شریف تھا حضرت عبداللہ ابن مسعود کا اور یہ بھیجا تھا کوفے میں ان کو حضرت عمر بن خطاب نے اور آپ نے فرمایا تھا چھوٹا سا برتن ہے لیکن علم کا بھرا ہوا ہے وہ دے رہا ہوں تمہیں کون فون مولیا علم چھوٹا سا برتن ہے علم سے بھرا ہوا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود سے یہ مسئلہ پوچھا گیا کہ حضور ایسے ایک عورت ہے اس نے بغیر نکاح بغیر مہر کے آگے نکاح کر لیا کیا حکم ہے آپ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ سبق فرمایا میں یہ کہتا ہوں اپنی سمجھ کے مطابق اپنے اجتہاد کے مطابق اپنے علم کے مطابق نہ قرآن میں دیکھا نہ حدیث میں میں نے دیکھا بات سمجھنا نہ قرآن میں دیکھا نہ حدیث میں دیکھا اپنے اشتہاد اور علم کے مطابق مستحد تھے اپنے اشتہاد اور علم کے مطابق بتاتا ہوں کہ اس پر مہار مسلی ہوگی اس کی مہار مسلی ہوگی مزید آگے کچھ فرمایا فرمایا پھر فرمانے لگے جو میں نے کہا اگر ہو صحیح تو سمجھنا اللہ رسول کی طرف سے ہے اگر ہو غلط تو سمجھنا یہ میرے اور شیطان کی طرف سے ہے خدا کی طرف بات کو منسوب نہ کرنا غلط بات کو خدا کی طرف منسوب نہ کرنا ان کا نہ صحیح اللہ ان کا نہ و من اگر خطا ہے تو میری اور شیطان کی طرف سے ہوگی خدا رسول اگر درست کہہ رہا ہوں تو پھر خدا رسول کی طرف سے ہوگی یہ جی، ان لوگوں کا خوف خدا تھا علم تھا اللہ ہم جتنا مڑی بکواس کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہتے ہیں یہ خدا نے ایسا کہا اب بات سمجھ آپ نے یہ مسئلہ بیان کیا دو شخص اٹھ کر کھڑے ہو گئے دو شخص سستی تو نہیں ہو رہی میں ڈرتا اس وجہ سے رہتا ہوں کہ آپ لوگوں کا مزاج خراب ہو گیا نا آپ بھانڈ مراسی سن سن کرنا آپ کا مزاج خراب ہو گیا ہے آپ علم سننے کے عادی نہیں ہیں شبیر شاہ کیا ارے بھائی خدا را ممبر تو میراسوں کے لیے نہیں بنا کے لیے تو اور جگہ ہے وہ جگہ جگہ مل رہے ہیں ممبر پر بھی میراسوں کو بٹھاؤ گے تو کیا بنے گا نہیں سمجھ آئی بات جب جب تم اس نچلے درجے میں پہنچے تو پھر شبیر شاہ کے ساتھ کے سارے مسلط ہو گئے ممبر پر انہوں نے دیکھا کہ اگر اس طرح کے حضرت آ سکتے ہیں تو پھر ہم بھی آ سکتے ہیں تو شوقت بھی آ گیا شوکت کیا فلمی کنجر وہ ہے شفقت شفقت چیما وہ بھی آ گیا کوئی بڑی بات نہیں میری سمجھ میں شفقت چیما اور شبیر شاہ کا علم برابر ہوگا ہو سکتا ہے کہ شفقت چیما کچھ باتوں میں بڑھ جائے اسی طرح علامہ جعفر قریشی صاحب ہیں ہاں۔ زمانے کا کوئی مراسی پکڑیں تو ہو سکتا ہے اس کا علم ان سے زیادہ ہو آپ کا مزاج بہت گندا ہو چکا ہے تو میں ڈر ڈر کے اسی وجہ سے کہتا ہوں سست تو نہیں ہو گئے ہو سکتا ہے کہ آپ میں کوئی ایسے بدھو بھی بیٹھے ہوں یار آج مزہ نہیں آئے سر نہیں لگی سر میں لگا سکتا ہوں لیکن ہماری سر تمہارے لیے دانا ہوتا ہے دانا تاکہ آپ لوگ سر کی وجہ سے دین اور شریعت سننے کے لیے پھنس جائیں ہمارا مقصد تم سے پیسہ بٹورنا نہیں ہوتا ان بھانڈ مراشیوں کی طرح دو شخص کھڑے ہو گئے عبداللہ اللہ اپنے مسود نے مسئلہ بتایا اللہ دو شخص کھڑے ہو گئے انہوں نے اٹھ کر عرض کی ہم گواہی دیتے ہیں ہماری برادری کی ایک عورت بی تھی جن کا نام بروا کیا بی بی کا نام ہے واشق شخص کی بیٹی بروا میرے وائن بروا بن سے واشپ ہماری برادری کی بیٹی بی تھی یہ ابو داؤد سے سنا رہا ہوں حدیث کی کتاب سے سنا رہا ہوں صحیح صنعت کے ساتھ سنا رہا ہوں ان کا ایسا مسئلہ تھا حضور کی بارگاہ میں ان کا مسئلہ پیش کیا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فیصلہ فرمایا جو تم نے فرمایا ہے آپ نے فوراً سجدہ کیا اور مالک کا شکر ادا کیا ہے اللہ تیری سب تعریفیں ہیں خوش ہو گئے پھولوں کی طرح چہرہ بن گیا کہ میری بات رسول اکرم کی بات کے موافق ہو گئی میرا اشتہاد اور علم پاک مصطفیٰ سید الانبیاء کے علم کے ساتھ متفق ہو گیا موافق ہو گیا اب بتائیں حضور کا فیصلہ جو تھا اس کے مطابق فیصلہ عبداللہ ابن مسعود کا بنا ہے مولا علی کا نہیں بنا مولا علی اس طرح مسئلہ نہیں فرمایا کرتے تھے جس طرح مسئلہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا اب بتاؤ امت ساری نے مولا علی کا مسئلہ جھوڑ دیا تمہارے حنفی سید غیر سید سب کے سب حضرت عبداللہ ابن مسعود والے مسئلے کے پیچھے چل رہے ہیں اور بروا بنت واشق والی حدیث پر عمل کر رہے ہیں ان کے پیچھے چل رہے ہیں مولا علی کا چھوڑ گئے تو بتائیں کیسے کہو گے کہ تمام صحابہ سے بڑے عالم مولا علی ہیں اگر مولا علی ہیں تو سب نے چھوڑ کیوں دیا عقل ٹکانے آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی خبردار یہ نہ سوچنا کہ ہم جیسے خوش آمدی بندے کو پسند کرتے ہیں مولا علی اور وہ پاک لوگ بھی ایسے پسند کرتے تھے توبہ توبہ توبہ توبہ توبہ وہ صرف پسند کرتے تھے تو حق کو چاہے ان کے خلاف جاتا تھا خوش ہو کر طبیعت میں تنگی محسوس نہیں کرتے تھے کیوں کہ اپنے خلاف بات جائے اور طبیعت تنگ ہو تو اس میں نفاق ہو جاتا ہے اس کی اجازت نہیں مومن خوش ہو کر قبول کر لیتا ہے ہاں یہ ایک اور بات ہے کہ طبیعت پر تھوڑی سا سکل اور گرا محسوس ہو پھر اس کو دور کر دینا یہ مومن کی شان ہے مسئلہ آ گیا طبیعت کے خلاف جو پہلے مجھے کچھ علم ہے تو اس کے خلاف مسئلہ آ گیا فوراً طبیعت نے تھوڑا سا پریشانی ظاہر کی یہ کیا بن گیا لیکن فوراً چھوڑ کر اپنی پریشانی اور طبیعت کو یہ کہنا طبیعت کو خبرداری یہ حق کی بات ہے بسم اللہ میں قبول کرتا ہوں یہ مومن کی شان ہے سمجھ آ گئی مفمدہ مفمدہ کا مسالہ اس میں بھی مولا علی متفرد ہیں اکیلے رہ گئے تنہا رہ گئے امت نے ان کو چھوڑ دیا کتنے مسئلے ہو گئے اور وقت کیا ہو گیا میں نے دو کا اعلان کیا ہے ہاں لیجیے جی چار مسائل پر ختم کر رہا ہوں لیکن مسائل ابھی بہت ہیں میں نے آپ کو کہا یہ تین گھنٹے کم از کم چاہتا ہے موضوع اللہ اکبر آخری بات کرتا ہوں چاہے پندرہ منٹ اور لگ جائیں گے لیکن اب دیکھنا صدیق اکبر کتنے بڑے عالم ہیں اور کیسے تمام صحابہ مان رہے ہیں کہ ابو بکر علم نا ہو ہو مولا علی سمجھ مولا علی سمجھ سب کے سب کہہ رہے ہیں ابو بکر عالم بخاری میں ہے مسلم میں ہے ابو بکر ہم سب سے بڑا عالم تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجت الوداع المدائی حج آخری حج جو ادا فرمایا آپ نے خطبے میں فرمایا اپنے آخری خطبے الوداعی خطبے میں تقریر میں فرمایا کوئی بندہ ہے اس کو اللہ پاک نے اختیار دیا ہے میرے پاس آنا چاہتا ہے یا دنیا میں رہنا چاہتا ہے اس بندے نے اللہ کے پاس جانا پسند کیا تمام صحابہ چپ خاموش بیٹھے ابو بکر صدیق رونے لگ گئے صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم ایک دوسرے کو بازو مارتے تھے پنجابی چاخا ارکا مارتے سا یہ بابے نو کی حضور نے کسی بھی گل کی اللہ نے اختیار دیتا ہے کسی نو یہ ایویں رو لگ پیا ابو بکر صحابہ فرما نے بعد پیت کھلیا ابو بکر جان گئے سن اگر دنیا کائنات کوئی ایجا بندہ ہے جنہوں اللہ اختیار دینا مرضی آئی آ جا مرضی ایتھے رہ جا ا ہو سکتا ہے جڑا خود تقریر فرما رہا توجہ گرام فرما رہے ادھر پتا لگا ابو بکر جڑا کملی والے نے اشارہ فرمایا سی اس اشارے نو نہ مولا علی سمجھے نہ عثمان سمجھ نہ عمر سمجھ سارے چپ بیٹھے نے ایک بابا سدھی کے اکبر سی جڑا نبی دا اشارہ سمجھن والا سی اس لیے کملی والے نے فرمایا ابو بکر رو رہے باقی اکھاں بند ایک اکھ جاری صدیق اکبر دی حضور نے فرمایا الان ولا الا جن ولا ولا جن جا اج یہ رکھ جڑی رو رہی ہے انہیں رو لیا ہے ہوں پھر رونا نہیں اس اک نے رونا نہیں مسئلہ لمبا ہو جائے گا ورنہ قسم خدا بھی کر گیا نا علم تھے سکا دے چس دیا لیکن مسئلہ لمبا ہو جانا وقت کوئی نہیں توجہ نکرا نکرا نکرا ہے ہے لیکن بھی بھی کبھی کبھی پر دلالت کرتا یہ مسئلہ علم حضور نے فرمایا جیڑی ہوں اکھ رو رہی ہے یہ اکھ پھیر نہ روے لے حضور کا وصال ہوا ہے ساری اکھا رو رہی سن پر صدیق دی اکھ چپ سی کیوں انج مالک نے کرایا یار دے درد دا اظہار مجبور ہو کے جو ہونا سی اج کر لے پھر نہ کری جو ادھر تو رویا پھر اسلام نو ساری زندگی رونا پینا ہے تج رو لے تاکہ وہ دل جڑے رو سارا سدر پہ حوصلہ دوا کے محمد دین پہ قائم تو ہی کرے گا میں نہیں کہہ رہا ابو بکر کو عالم عالمنا سب صحابہ میں بڑے عالم مولا علی اور تمام صحابہ مل کر کہہ رہے ہیں ابو بکر عالمنا کانا نا ابو بکر عالمنا ابو بکر ہم سب سے بڑے عالم تھے اسی وجہ سے فوراً حضور کی رمض و اشارے کو سمجھ گئے اور ہم ہنس رہے تھے کہ بڈھے کو کیا ہوا اس بابے کو کیا ہوا پھر پتا چلا جو ہوا یہ یا وہ درد بھری بات کرنے والے محبوب جانتے تھے یا یہ درد بھرا عاشق جانتا تھا کہ یہ کیا فرما رہے ہیں وہ سمجھو پڑھ رہے